انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ چاہو تو جو پھینکنا چاہتے ہو تم پھینکو ورنہ ہم اپنے جادو کی چیز پھینکیں